كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا کا دانا سامنے آج جن عنوانات پر بات ہونی ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایک خرچ زمانے سے گزر رہے ہیں ہر طرف امتحانات اور آزمائش اور کتنے کے حالات ہیں مسلمان کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے ان حالات میں مذہب اسلام ہماری کیا رہبری کرتا ہے اور نجات کا راستہ کیا ہے انشاءاللہ یہ مرکزی عنوان ہے دوسرے نمبر پر یقیناً اللہ کا گھر دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینا بھائی سے شادت ہے خوش نصیبی کی بات ہے لیکن زمانے کے فتنوں کے چنتے آج یہ بھی ایک مستقل فتنہ ہو چکا ہے حالات الگ ہوتے ہیں تقاضے الگ ہوتے ہیں اور ایک شوق لگا ہے ایک ذوق لگا ہے ساتھ ایک مہینے میں عمرہ کیا دوسرے مہینے میں عمرہ کیا کن لوگوں کے لیے عمرہ کرنا ہر کی حاضری دینا کن حالات میں بہتر ہے اور کن لوگوں کے لیے باعث وبال ہے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی تیسرے نمبر پر ایک اہم ترین مسئلہ حلال و حرام کی کمی شریعت کے اندر اس درجے ہے ایک آدمی عبادتوں پر عبادتیں کرتا رہے حج پر حج کرتا رہے عمروں پر عمرہ کرتا رہے دن میں روزہ رکھے رات میں سیام کرے لیکن روزی اگر حرام ہو اللہ تبارک تارا اس کا ایک سجدہ قبول نہیں کرواتے لیکن ایک مجبوری کی صورت یہ ہے کہ شوہر کے تازے ہے اولاد باپ کے ہیں ماں یتیم سرپرس کے ہیں اولاد کی ماں باپ پر نہیں چلتی بیوی کی خادم پر نہیں چلتی ماتحت لوگوں کی سرپرس پر نہیں چلتی اور اس کی کمائی حرام کی کمائی ہے خادم کی کمائی مرد کی کمائی سرپرس کی کمائی حرام کی ہے تو بیوی کے لیے اولاد کے لیے ماتحتوں کے لیے شریعت کا کیا مسئلہ ہے ایک نازک مسئلہ ہے ان شاء اللہ اس پر بات ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو جو نعمتیں مرحمت فرمائیں گے ان میں سے اتنا درجے کے جنتی کو ستر ہزار ہوروں سے نکاح فرمائیں گے اور جنت کی نعمتیں بہت کم دنیا میں کسی کو نصیب ہوتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں ایسے پیغمبر ہیں جن کا دنیا میں ان کا جنت کی حور کے ساتھ ہوا وہ کون سے پیغمبر ہیں کیا واقعہ ہے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی ان کو جگہ ابھی سونے لگے جی جی ہاں جی جی کوئی جیسا بیان نہیں ہے پانچویں نمبر پر ہندوستان کے اندر ایسی مسجد ہے کہ مسجد بننے کے بعد مسجد جس نے بنانی ان کو تھی کہ اس میں سب سے پہلی نماز میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاطوں سے اس مسجد کی شروعات ہو ہندوستان کی کون سی مسجد ہے جس میں پہلی نماز عالم جناب رسول اللہ کا نے ادا فرمائی اور اس مسجد کے وزو خانے میں وزو بھی فرمایا اور اس وزو خانے کو آج بھی محسوس کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو مجمع ہے سے زیادہ لوگوں نے اس مسجد کو دیکھا ہے کون سی مسجد ہے کیا تاریخ ہے انشاءاللہ اس کا بھی بیان ہوگا ہم آتے ہیں پہلے مرکزی عنوان کی طرف حضرات اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ کہلاتا ہے آدمی نیکی نہ کرنا بھی چاہے حالات اس کو نیکی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جیسے یہاں ایک آدمی بے نمازی ہے دارال گیا کسی مدرسے میں گیا کسی اسلامی یونیورسٹی میں گیا حیال حیال الفلاح کی ہدایت اس کے باپ کی مجال نہیں کہ جس طرح پر یہ سوئے رہے سب طلبا جا رہے ہیں سب لوگ جا رہے ہیں کوئی عمرے میں جا کر کوئی حج میں جا کر نماز چھوڑتا ہے کیوں اس لیے کہ ایک ماحول ہے ہریال سب بھاگ رہے ہیں ہر میں کی طرف حرم مدنی کی طرف ماحول انسان کو برا بھی کرتا ہے ماحول انسان کو اچھا بھی بناتا ہے کچھ صحابۂ کران کیوں ان کا مقام سب سے اونچا ہے صحابی کو صحابی کیوں کہا جاتا ہے ایک صحابی انہوں نے زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی ہو روزہ نہ رکھا ہو ایک صحابی ایمان لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں کیا کروں اس وقت نماز کا وقت تو نہیں تھا کہ آپ کا سلم اسے نماز کے لیے کہے رمضان کا موسم نہیں تھا کہ رمضان کا حکم دے روزہ رکھیں زکات اس پر فرض نہیں تھی کہ آپ زکات کا حکم دیں جہاد کا میدان سرگرم تھا آپ نے فرمایا جہاد کا میدان سرگرم ہے آپ جائیے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ سستا دیا نہ تعلقات کیا ایمان لے کر آئے اور وہ شہید ہو گئے جو صحابی ایک نماز نہیں پڑھی ایک روزہ نہیں رکھا ایک روپیہ ایک دینار میں درہم اللہ کے راستے میں فرق نہیں کیا اور ایمان لے آئے صحابی بنے اور صحیح ہو گئے قیامت تک کے اولیاء میرے اور آپ کے سے مسلمان جھوٹے نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر ہاں ہاں کریں اور ٹی وی کے ساتھ جا کر غلامی کرے مسجد میں اللہ کے بندے بنے اور جا کر تلازو کا پلڑا مارے سوٹ کا کاروبار کریں حرام کا کاروبار کریں رشوت کا کاروبار کریں اور افسان افسار بہت پوری دنیا تیرہ میں تیر سے بھر جائے نظام الدین سے بڑھ جائے شاہ محمد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ جائے شاہ محمد یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ جائے مولانا صاحب رام سے بھر جائے مولانا شرف علی خانگی سے بھر جائے اور خواجہ دینی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ جائے سات سات آسمان مریضوں سے افتاب سے اقدام سے برسوں سے بھر جائے میرے رب کی بٹ جلالت ضرارت کے قسم وہ صحابی جو ایمان لانے کے بعد شہید ہو رہے ایک نماز نہیں پڑھی ایک روزہ نہیں رکھا ایک روپیہ سستا نہیں دیا حیران نہیں کیا اور حج نہیں کیا عمر نہیں کیا یہ ساری دنیا کے افطار ساری دنیا کے افتاب ساری دنیا کے غور ساری دنیا کے مومنوں کا ایمان اور مستقلوں کا تخلاق ایمان ایک طرف اور وہ صحابی کا ایمان ایک طرف ان کے قدموں کو کوئی نہیں لگ سکتا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پل گھر کی صحبت انہوں نے پائی ہے نبی کی صحبت ایمان کی حالت میں ساری ہے کا مقام کیا ہے فاروق کا مقام کیا ہے منفا کا مقام کیا ہے والوں کا مقام کیا ہے بدر والوں کا مقام کیا ہے بنائی والوں کا مقام کیا ہے تبوک والوں کا مقام کیا ہے سا والوں کا مقام کیا ہے راڑیوں کا مقام کیا ہے صحابہ کا مقام کیا ہے صحابہ کا مقام کیا ہے تاجر گزار صحابہ کا مقام کیا ہے سہدائی صحابہ کا مقام کیا ہے غازی صحابہ کا مقام کیا ہے یہ الگ بات انہوں نے ایمان لے آئے اور شہید ہو گئے ساری دنیا کے ان اور مقابلہ نہیں کر سکتے ان کے پیروں کے بول کو نہیں رکھ سکتے عید امام شافی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ مسلمان خلیفہ نے اچھی خلافت کی انہوں نے اچھی حکومت کی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی عمارت کی خلافت کی خلافت کا دور ان کا بھی گزرا لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے ان کی جنگ تھی بہت صحابہ کرام کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف تھا اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے مستقل اتنے پریشان اتنے اللہ والے جب انتقال ہوا اور دنیا سے پردہ پڑتا ہے جنگل کا چرواہا جو بکریاں چلا رہا تھا اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا موبائل کی سویدھا نہیں تھی اس زمانے کے اندر ریڈیو نہیں تھا ٹرانسٹر نہیں تھا ذرائع ابلاغ نہیں تھے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا چیز تک چلانے لگا ماں کا عمر عبد اللہ عمر عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا یہ کہا پاگل تجھے کیسے پتا تو جنگل کا چروا بکریوں کو چرانے والا اور تجھے پتا چل گیا کہ جب میں بکریوں کو چراتا ہوں اور بکریاں پانی پینے آتے ہیں تو ایک ہی تالاب میں ایک ہی ندی میں ایک ہی پانی پینے کی جگہ بکریاں بھی پانی پیتے ہیں بھیڑیے بھی پانی پیتے ہیں آج بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا میں سمجھا کہ دنیا سے اگلے انصاف ہو چکا ہے اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا استعمال ہو چکا ہے امر کے اندر رکھا جانے لگا آسمان سے ترقی آئی ماتا حبیب اللہ ہی حکمنا اللہ کا حبیب اللہ کی محبت کے اندر بڑھ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس تلافی کر دیا اس نے ان کا موازنہ کرنا چاہا نیاز کرانی چاہیے لڑانا چاہا سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے اور ظالم کے بیٹے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ذات گرامی سے کرا رہا ہے دنیا بھر کے اولیاء دنیا بھر کے افسار دنیا بھر کے غور دنیا بھر کے مستقی مومن مسلمان ان کا ایمان اور ان کا سب ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے صحابی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی سے غلام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ماتے کی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا ہے ان کا مقابلہ دور کی بات جس گھوڑے پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کر ہاتھ کے میدان میں گئے ہیں اس گھوڑے کے پیر میں جو دھول ہے دنیا بھر کے اس دور کا مقابلہ نہیں کر سکتے مقابلہ صحابہ آسمان سے اترے ہوئے لوگ تھے کوئی فرشتوں کی ذات تھی فرشتوں کی برادری تھی نہیں میں نے کہا کہ ایک کے ساتھ نمازیں کم ہوں گی ایک کے ساتھ روزے کم ہوں گے ایک غریب ہوں گے سستا نہیں کیا ہوگا خیرات نہیں کیا ہوگا لیکن جس نے سینکڑوں مسجدیں بنائی یقین کھانے والا ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا کیا چیز ہے ان کو الگ کرنے والی وہ صحابیت ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی وسلم کا دیدار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو افاقی بنایا گئی تم کئی تم میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں ان میں سے کسی کی تم اتباع کرو گے تکلیف کرو گے راستے پر چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے تمہاری مواد اگر تم کی نماز سے ملے گی تمہارا روزہ ان کے روزے سے ملے گا تمہارا چہرہ ان کے چہرے سے ملے گا تمہارا لباس تمہاری تہذیب تمہارا کلچر اگر ان کی تہذیب اور کلچر سے ملے گا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی تو یہ خیر القرون کا زمانہ تھا منافقوں کی ہمت نہیں تھی کہ منافق نماز کو چھوڑے گناہ کرنے کے بعد گنہ گار کے اندر ایک ایسی بے قراری ہوتی اور کے نازک اسے پتا کہ گناہ کرنے کے بعد مجھے آدھا گھر تک زمین کے اندر دفن کیا جائے گا پتھر مارا جائے گا میرے سر پر پتھر لگے گا میرے جسم پر پتھر لگے گا اور جو جنوب سے ڈرنے والی سکی سے ڈرنے والی چوہے جانے والی ماحول کے تصبے کا اثر کے نبی کے دربار علی ہے تب دی یا رسول اللہ میرے اللہ کے نبی مجھے ساتھ کیجیے گنا ہو گیا سے گنا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خطا خود سے ہی تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے جا جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو لے کر آنا اس بچے کو ہم کسی کے حوالے کریں گے اور اس پر ہتھیار کریں گے حدیث میں آتا ہے روزانہ راتوں کو رویا کرتی اللہ کے دربار میں اللہ بچے کی ولادت سے پہلے مجھے بہت رکھ دینا میں اس گلا کے ساتھ اس ناپاٹی کے ساتھ اس ضلع کی بوجھ کے ساتھ میں میدان لیکچر میں آسا کا سامنا کیسے کروں گی مارے نہ میاں لا ہات کے اندر کیسے پینشن ہوگی اللہ بڑھتے پر حق ہے ملک اللہ پر ابھی بار اس گنہگار بندی کی آج نشانہ دعا ہے کہ بچے کو دلا کر تک تم نہ دینا موت کو معاف کر کرنا آتا ہے نو مہینے پورے ہوئے بچہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے کو ماں کی سب ضرورت ہوتی ہے رشتے دار دنوں میں پرورش کی دودھ پلانے کی دوسرے کو بات سمجھتا نہیں بچہ جاؤ جب یہ کھجور کھانے کے لائق ہو جائے روٹی کھانے کے لائق ہو جائے سب آنا اب ایک اور امتحان ان کے سر پر آ پڑا بچے کو لے کر گئی اور روزانہ صبح میں اٹھ کر دوپہر میں شام میں روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دیتی اور یہ دیکھ دن کے بچہ منہ میں سوس رہا ہے نہیں سوس رہا ہے جس دن بچہ سوچنے لگا اسی چیز نہیں رہی دور بھی ہلی آ رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تب ہی یا رسول اللہ مجھے صاف کر دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گنا غلطی سے ہو گیا بھول سے ہو گیا بور بنا کیوں تکنے کا زمانہ تھا صدیق کا زمانہ تھا فاروق کا زمانہ تھا نبی کا زمانہ تھا رسول کا زمانہ تھا کی کا زمانہ تھا قرآن کے نزول کا زمانہ تھا کے نزول کا زمانہ تھا برکتوں کا زمانہ تھا رحمتوں کا زمانہ تھا وہاں امی بن آئے پیسے یا حضرت زینک یا حضرت رسیہ یا حضرت پتےجہ یا حضرت یا حضرت یا خالد لیول یہاں فلحا یہاں ہے کوئی ساری ہوا نظر نہیں آتا تھا کوئی حرام خور نظر نہیں آتا تھا کوئی خور نظر نہیں آتا تھا کوئی شور نظر نہیں آتا تھا کوئی مکار نظر نہیں آتا تھا کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والا نظر نہیں آتا تھا زمانہ لوگوں کو مستقی بناتا تھا زمانہ لوگوں کو نمازی بناتا تھا زمانہ لوگوں کو بھلا کرنے کے بعد پر مجبور کرتا تھا جب بچہ دودھ پینے کھجور کھانے کے لائق ہوا اور روٹی پیسنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تاکہ رسول اللہ یہ دیکھیے اور چوہے سے ڈرنے والی چکلی سے ڈرنے والی زور کی آواز سے ڈرنے والی بجلی کی آواز سے ڈرنے والی کرنٹ کی سے ڈرنے والی آج کہہ رہی ہے میری کمر تک زمین کے اندر مجھے گاڑ دیجیے اللہ کے نبی پتھر مار مار کر مجھے پاک کر دیجیے جا کر کیوں ہوا آج گاڑی لگا کر مگر ہو کر کیوں مسلمان زندگی گزار رہا ہے کھا کر ماں کے ساتھ چھٹی پر سماج بلاکار کر کر کوئی لگ اپنے پیٹ کے اندر حرام کے میں داخل کر کر جہنم کا لہو داخل کر کر جہنم کا پیس داخل کر کر خدا کے خوف کے بغیر خدا کے رسول کے خوف کے بغیر خبر کے ڈر کے بغیر کفن کے ڈر کے بغیر آخرت کے ڈر کے بغیر تلسیات کے ڈر کے بغیر ہے مرے گا نہیں پاڑی ہو گئے حرام کے کھانے والے مرے نہیں میں سوال نہیں ہونا امر میں نے سامان جانے بازی ہے امر میں کیڑے نہیں آئیں گے امر میں شام بچوں نہیں آئیں گے ہم سیرا پر نہیں چلنا ہے آخرت کا یہ باتیں جھوٹے ہیں گھر کے اندر کوئی قبرستان نہیں کسی گھر سے جنازہ نہیں نکلتا شیخ کا جنازہ نہیں نکلتا امیر کا جنازہ نہیں نکلتا غریب کا جنازہ نہیں نکلتا بلڈنگوں سے جنازہ نہیں نکلتا جوبر پٹی سے جنازہ نہیں نکلتا کیوں زمانہ گناہوں کا زمانہ ہے باقیت کا زمانہ ہے نبی کے زمانے سے دور کا زمانہ ہے وہاں عبداللہ اتنے ربئی اتنے سلون مناسبوں کا سردار کبھی داڑھی نہیں بناتا تھا کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا کبھی شہری تک نہیں چھوڑتا تھا زمانے میں اتنا تقوا تھا فیول قرون قرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے سمن ندینہ یلو نہ ہوں سمن ندینہ یلو نہ ہوں اس کے بعد کا زمانہ اس کے بعد کا زمانہ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب آئے گا کم ہوگا سر زیادہ ہوگا سوالات صحابہ میں کوئی صحابی پر بھی چلاتا تھا کوئی مسکرا مارتا تھا سوالات صحابہ کی بیٹیاں کوئی بے پردہ کایا کرتی تھی کوئی خاتون کسی غیر کو نسل کیا کرتی تھی شکرانہ ہوا کرتا تھا ہلدی ہوا کرتی تھی بکر سسٹم ہوا کرتا تھا ان کی بھی سماج تھا ان کی بھی سوسائٹی تھی ان کا بھی معاشرہ تھا ان کے بھی نکاح ہوتے تھے ان کے بھی بچے ہوتے تھے ان کا بھی پیٹ چلتا تھا ان کے بھی کھیت تھے ان کے بھی کلیان تھے ان کی بھی دکانداری تھی ان کے بھی کارخانے تھے ان کا بھی بزنس تھا کوئی کا نام لگائے کسی صحابی کی آواز کبھی چھوٹ رہی ہو میدان جن میں بیماری کی حالت میں سفر میں حضر میں اپنے گھر میں بازار میں ہمارے گاؤں میں گھر پہ روا حالات سے بنا رہے تھے اللہ کے وکیل پاک جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسئلہ بہت جب بتا ہوا تو جنگ جانے سے پہلے حضرات صحابہ کرام تو ندا لگائی جاتی جیسے آزان کی لگاتی تھی حیا لل الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تو حضرت بلان اور دیگر سہارا حیا الجہاد چلو اللہ کے راستے میں وہ صحابی گئے وہ صحابی آ گئی وہ نوجوان گیا وہ بوڑھا گیا کوئی ایسا نہیں رہ سکتا تھا کہ جانے کی طاقت اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو جسے آج ہزار سال کہنے کے بعد طاقت رکھ کر ہمت رکھ کر چلنے کی طاقت رکھ کر دوڑنے کی طاقت رکھ کر جھکنے کی طاقت رکھ کر رکو کی طاقت رکھ کر سجدوں کی طاقت رکھ کر اچھا تو خریدو میرا نام کے بعد جانوروں کی طرح کچھ عمروں کی طرح ناپاسی کی حالت میں جلاوت کی حالت میں اللہ کے فرمان کو ٹکڑا کر اللہ کے پیغام کو ٹکڑا کر میرائے پیالی کو ٹکڑا کر ناپاس عورت کے بغل میں نہیں چھوڑا ہے مسلمان کتنی ہمت وہاں مرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے بیوی کو بیوہ کرنے کے لیے جہاد میں جانے کا مطلب سینے پر تین کھانا ہے جہاد میں جانے کا مطلب میٹھے میٹھے لڈو کھانا نہیں ہے چہیوں کا کھانا نہیں ہے ڈالی کا کھانا نہیں ہے شکرانے کا کھانا نہیں ہے بنینے کا کھانا نہیں ہے بسے سسٹم نہیں ہے اسٹار ہوٹل کی دنیا بھی نہیں ہے بیوی کو کرانا ہر بہار بچوں کو یقین بنانا حیا ہریا نو کا سہاگ جاننا ہیزان تہار گردن پر چھری چلانا حیا نو ہاتھ جسم کے چھوڑے چلانا حیا لڑکی ہاتھ کلیے چڑھنا حیا ہیا نو بیچ میں کیا مصیبت ہے فجر میں نماز پڑھنے پر کون سا گلا کٹ رہا ہے کون سا ہے کٹ رہا ہے آج اگر لگا لی جائے میرے خیال میں سب کے سب مناسب ہوں گے دس لاکھ تھا درسلہ یہ کہے گا لبئی کا یاد رسول اللہ لبئی کا یا جہاز سب سے پڑتے ہیں کوئی معذور اندھا لولا لمبڑا بالکل نہیں جا سکتا سب چلے گئے ایک دیوا عورت جھاڑے مار کر رونے لگی چیخنے لگی اللہ کے نبی بات فرمائیے میرا خان چلا گیا میرے جوان بیٹے شہید ہو گئے میرا چٹا شہید ہو گیا میرا نانا شہید ہو گیا میری اولا داما کے راستے میں قبول کرنے گئی میں عورت ہوں دیوا ہوں میرے ساتھ کچھ درد نہیں ماحول ستوا پیسے دیتا ہے بچوں میں جوانوں میں بوڑھوں میں مردوں میں عورتوں میں اپنوں میں پرائیوں میں دیسیوں میں ہیں میں طاقتوروں میں کمزوروں میں ایمان کی حرارت کیسے پیدا کرتا ہے ماحول رو رہی تھی حضرت بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ گلی سے گزر رہے تھے کہا کہ سیدنا بلال اللہ کے نبی کو پیغام دے دیجیے کہ دیوا جی کی طرف سے معذرت ہے معافی ہے میرے پاس کچھ نہیں ایک سال ہمارا بچہ اور اللہ کے دربار میں بیٹھے ہو جمع کی مزید میں بیٹھے ہو کیا من ہوئی تمہارے عمل کو لکھ رہے ہیں آسمان کے پریشر تمہیں دیکھ رہے ہیں تم آپ کو حاضر اور جان کر بتاؤ آرام پڑھ کے نماز کتنے لوگ بنے پڑے دو کروڑ اسی پر لاکھ برس ایک جگہ چھوڑنے کی اور چھوڑ کر دوسرے وقت میں پڑنے کا ساتھ دو کروڑ اسی پر آٹھ لاکھ برس کر جہنم میں جانا پڑے گا کتنی ہمت پولیس کے ڈنڈے کو سنبھالنے کی طاقت نہیں بچو کے جن کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں مچھر کے ساتھ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں مچھلی کا کاٹے کے چون حلق کے اندر ہو جائے اس کو برباد کرنے کی طاقت نہیں گندے مردے سے پیدا ہونے والے انسان منی سے پیدا ہونے والے ناکی نہ ہی کچھ کر ہے اور خون کر دنیا میں آنے والے سامان فیرو ہے اللہ کو آزاد ہے تو دے میں نماز چھوڑ کر رہوں گا میں ساری ملا کر رہوں گا میں حرام کا کامرا تھا اللہ سے لڑوں اللہ سے دل کر رہے ہو پولیس سے لڑ کر بچو گے حکومت سے لڑ کر بچو گے ملٹری سے لڑ کر بچو گے اللہ کی طاقت ملٹری کی طاقت سے کم ہے اللہ کی طاقت پولیس کی طاقت سے کم ہے اللہ کی طاقت حکومت کی طاقت سے کم ہے پلاؤ کا نظام کیا ہوا کانون میرا نظام کیا ہوا کس بھروسے پر نماز پڑھ رہے ہو کس بھروسے پر داڑھی بنا رہے ہو کس بھروسے پر عورتوں کو نئی کپڑے پہنا کر بازاروں کے اندر شادی خانوں کے اندر پھیلا رہے ہو دو کروڑ چھیاسی لاکھ برس نماز کو چھوڑ کر دان سو گیا ہے اٹھا دیکھا کہ ابھی ساڑھے سات سے ابھی دیکھا چھ ہیں ابھی دیکھا چھ ابھی دیکھا پچیس ہیں ارے اللہ سورج جو ہے شروع ہو گیا اب اٹھا کر دس پندرہ منٹ مکرو وقت گزرنے کے بعد نماز کی پڑی قوبات جانا نیاز دیتے ہیں دکانداری کرتے ہیں بیوی کے ساتھ کاروبار بیوی کے ساتھ کچن کے اندر کام کرتے ہیں گھر کا کام کرتے ہیں نماز کو چھوڑا یہ دیوبندی کا نہیں یہ بریلی کا پتہ نہیں یہ نظام الدین کا پتہ نہیں میرے اور آپ کیا تھا نیوز کے وہ بھی امام ہے وہ دیوبندیوں کے بھی امام ہے وہ تبدیلوں کے بھی امام ہے وہ جمع اسلامی کے امام ہیں وہ مسجد والوں کے امام ہیں وہ برما والوں کے امام ہیں وہ شمال والوں کے امام ہیں وہ جنوب والوں کے امام ہیں وہ سعید الحمد ہے وہ سعید الدین ہے وہ امام الفلی ہے وہ امام الفلی ہے ان کے سروے کو چھپائے گا کتنے اربت سے پتھر موت کرے گا کرنے سے ہر موت کرے گا اتنی ہمت مت ندی کے سروے کو ٹکرائے یہ چہرے جو بنے ہوئے ہیں یہ عورتوں کے جو ہندی بنے ہوئے ہیں یہ مشوروں کی جو حالت ہے یہ مدرسوں کی جو حالت ہے یہ سماج کی جو حالت ہے یہ سوسائٹی کی جو انا نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے قرآن نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں اور میں سمجھ کی تباہ ہوئی اور میں آج کی تباہ ہوئی نمبر کو کیوں آزاد آیا وہ عذاب آج کرنا نہیں دے سکتا کیوں چھوڑ تم نے اللہ کیوں تاری مجھے کون سو روپئے پیسہ شاہ دیتا ہے تاری مجھانے پر کون سے نبی کا چہرہ داڑھی ملا کون سے صحابی کا چہرہ داڑھی ملا کون سے مری کا چہرہ داڑھی مڈاتا کون سے خواجہ کا چہرہ داڑھی مڈاتا کون سے مختار باقی کا داڑھی دار مڈاتا کون سے محمد اللہ کا چہرہ داڑھی مڈاتا کون سے نظام الدین اللہ کا چہرہ داڑھی مڈاتا کون سے قطب الدین مختار کاکی کا چہرہ داڑھی مجھے مڈاتا کون سے کریب الدین شکر کا کون سے مری کا اگر ایک ساتھ کے نکلے سے پیدا ہوا ہے داڑھی میں آیا ہوں میرا یہ دیکھ ہے میری سسرال نہیں نہیں میری ماں کا گھر نہیں میرے باپ کا گھر نہیں میرے یار کا گھر نہیں داڑھی ہٹانے والے نماز کے چھوڑنے والے ایک لاکھ کے مسئلے سے پیدا ہوا ہو یہاں اتنے سر بتا گئے کہ بنا بلی داڑھی منڈا تھا بنا صحابی داڑھی منڈا تھا بنا بلی بے نمازی تھا بنا صحابی بے نمازی تھا بنا نبی کے چہرے سنت نہیں تھی سے تک تیرے گلی کا کتا کر تیری غلام کرنے کے لیے تیار اس داڑھی مجھے چہرے کے ساتھ کپن میں لکھے گا قبر میں جائے گا نبی چہرہ دکھائیں گے نجات ہوگی ادا کے خبر سے نٹے گا اس دن میرے بدر کی نماز چھوڑا ہے زور سے پہلے موت آ گئی کتے کی موت آئے گی یا مومی کی موت آئے گی میں نسلت کی بات کرنے نہیں آیا ہوں میں اپنے پین کی بات کرنے نہیں آیا ہوں میں زور سے عالم آل عالم کی بات کرنے نہیں آیا ہوں میں شوبر کی کی بات کرنے نہیں آیا ہو میں جماعت اسلامی اور ایسے چکی کی بات کرنے نہیں آیا ہو نماز کی بات کر رہا ہوں داری کی بات کر رہا ہو بات کر رہا ہوں ایمان کی بات بات کر رہا ہو رسالت کی بات کر رہا ہو کی بات کر رہا ہو آخرت کی بات کر رہا ہو آخرت ایمان ہے نہیں ہے بتا تو صحیح ماحول تھا خاتون نے کہا رکھی میرے سید جاؤ نہیں تک کے پیغام پہنچا دو رونے لگی چھ سال کا بچہ پچیس سال کے نوجوان سال کا نوجوان ہٹا اچھا کٹتا آج آٹھ ہزار ہزار سلا پر تیرے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں کل ایک لاکھ چکر مارے گی ایک اسکوٹر اسکٹ ہوگی ہٹی ٹوٹے گی نہ پیر رہی ہاتھی ریڑھ جس طرح پر بیکام دینا پڑے گا پیسہ وہی کیا جائے گا بہانا وہی کیا جائے گا نلا کر وہاں خوراک ڈال کر لکوڈ ڈال کر میرے داخل کیا جائے گا حیال سنا حیال آجا کی طرف آجا اڑا والے آپ کی طرف ایک طرف سے کام لگا ہوا ہے ایک طرف سمت لگی ہوئی ہے اب کہہ رہا ہے بیگم میں نماز کو جانا چاہتا ہوں ابا میں نماز کو جانا چاہتا ہوں امی میں نماز کو جانا چاہتا ہوں آج مجھے صداقت تھی آج مجھے قوت تھی اللہ کے جانے کی رکو کرنے کی چاہتا کرنے کی شکایت کرنے کی تمہارا رکھے والی بولنے کی تمہارا رکھے لانا بولنے کی آج سلیما کی طرف سے قدم اٹھ رہے تھے ناچو صاحب کی طرف سے قدم اٹھ رہے تھے گنپریم کی طرف سے قدم اٹھ رہے تھے شراب خانے کی طرف سے قدم اٹھ رہے تھے خانے کی طرف سے قدم اٹھ رہے تھے کی طرف قدم اٹھ رہے تھے آج اس تجھے سنیہ طاقت کی کل طرف تیرے ریڑھ کی کو توڑ کر بہتان والا بھی بنا سکتا آج نماز پڑھ لے آج روزہ لے آج اللہ کی بات مان لے کل یہ نوبت مل جائے گی کل آپ کی نوبت مل جائے گی کل پوسٹ مارٹم کی نوبت مل جائے گی کل شراب پینے والا سنجیر کھانے والا مردار کھانے والا کتا کھانے والا پوسٹ مارٹم ہمارے جسموں کو ہماری ماں اور شہروں کے جسموں کو نہیں کرے گا آج ہم لاس نماز نہیں انسان کا بچہ کھڑا ہو گیا جان روٹی کیوں مجھے آتا کے دربار میں پیش کرو جان نے کہا بیٹے تو تلوار چلائے گا تو تیر چلائے گا گھوڑ سواری کرے گا دشمن کا مقابلہ کرے گا اسلام مسلمان غداروں سرداروں کا مقابلہ کرے گا ارے دودھ پینے کی تیری عمر ہے کچا چاول کچی ہوئی بھی کھائی جاتی دودھ کے اندر نرم کر کے دیکھ رہا ہے امی جان آپ کے دربار میں پلیٹ کرو زمانہ مستقل بناتا ہے بچوں میں سب کا پیدا ہوتا ہے مردوں میں سب کا پیدا ہوتا ہے عورتوں میں سب کا پیدا ہوتا ہے بڑوں میں سب کا پیدا ہوتا ہے چھوٹوں میں سب کا پیدا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں مرمٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے صحابیہ نے اس بچے کو کپڑے وپڑے پہنا کر نہلا کر دہلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میری امی رو رہی ہیں میری امی کا رونا دیکھا نہیں جاتا اب داڑی رکھنے پر مجھے مصیبت کے پہاڑ سک رہے ہیں چھوڑ دے کوئی اور بیوی مل جائے گی جنتی کی مل جائے گی کاروبار نہیں ہو رہا ہے داڑی والے کاروبار نہیں کر رہے داڑی والوں کے بچے بھی ہیں گاڑی والے آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر زندہ نہیں ہے گاڑی رکھنا شاعر اسلام میں نہیں ہے نماز پڑھنا اسلام کی نشانی نہیں ہے میرے نے آسانی کرنا منفرد کرنا پر نے جان بوجھ کر نماز پڑھی کو کی وہاں ہو چکا والا نے کہا وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا وہ کپور کے ہلکے کے اندر داخل ہو چکا یہ اللہ نے کروایا ننا منا بچہ ایمان کا جذبہ اسلام کا جذبہ قرآن کی محبت نبی کی محبت ماں کی کا اور ماں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنکھوں کے خطروں کی لاش یہ چھ سال کا بچہ پانچ سال کا بچہ جو آج بولنا سیکھا وہ رکھ رہا ہے آج ٹی وی کی بات مان کر ماں کو پھر دکھایا جاتا ہے آج بیوی کی غلامی کر کر ماں باپ کا دل پکایا جاتا ہے الگ گھر بنایا جاتا ہے ماں باپ کو گھر سے نکالا جاتا ہے ماں باپ کو دوا کاروائی دی جاتی ماں باپ کو نام پانی دیا جاتا ماں باپ کو بھڑے پرانے کپڑے رکھا جاتا ہے قدوس کی اور پسند وہ نوجوان جو ماں کا دکھانے والا ہے ماں کا دکھانے والا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے گرو کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے ماں کو راضی کرے گا جنت ملے گی باپ جنت کا دروازہ ہے تیرا سفرا تیرا سالا تیرا سارو تیرا شیر تیرا امیر جنت کا دروازہ نہیں ہے باپ کو خوش کرے گا ماں دروازہ کھولے گا نہ چارنا کرے گا نہ جنت کے آنے دے گی آج بھی اگر تم نے کے بلایا ہے ماتا بھی بلایا ہے جمع ہوتے ہی سیدھے چلے گا ماں کے قدموں پر گر گا امی جان مجھے معاف کر دو ابا جان مجھے معاف کر دو میری جنت تم ہو میری جہنت تم ہو تمہاری مردانہ میری جنت ہے تمہاری ناراض میری سہنت ہے کو کے سال پر سب سے لگاؤ کبھی نہیں تیری سلامی کرتے ہوئے باپ کا حال ہو گیا ہو جائے وہاں احمد سوار کرے اور اللہ سے کہے اللہ دنیا میں ٹیلی گوٹ سے بات ہوتی تھی اللہ بڑے بڑے سے بات ہوتی تھی انفراسٹرکچر سے بات ہوتی تھی کب سے بات ہوتی تھی لیٹر سے بات ہوتی تھی سے سے بات بات ہوتی ہوتی تھی تھی اللہ جو میرے حوالے ہو چکے ہیں اللہ ہاتھ ہو اللہ معافی مانگ رہا میرے باپ تک پہنچا دے کہ آج اس کا اپنے بات بچہ آج اس کا یہ آپ کی مہینہ ہو آج یہ ناؤ بچہ اس کی خبر پر کر کر اس معافی مانگ رہا ہے اللہ ہم کے آنے سے پہلے کا پروانہ ملنے سے پہلے اللہ اس بات کو راضی کر کر مجھے معافی نامہ دلوا دے میرا حق کام نہیں آئے گا تیرا روزہ کام نہیں آئے گا تیری مسجد کا تعمیر کرنا کام نہیں آئے گا تیرا مدرسے کا تعمیر کرنا کام نہیں آئے گا تیرا سو کام نہیں آئے گا تیرا پہلا کام نہیں آئے گا تیرا عمرہ کام نہیں آئے گا تیرا بڑا کام نہیں آئے گا ماں کا ناراض ہو ہمارے آدمی ہیں کا تو سن چکا ہے کیا مقام کیا مرتبہ مرتے وقت کنیا نصیب نہیں ہو رہا ہے اللہ نبی کا سنگم پڑھانے والے سب کچھ بات کرتے ہیں گریلے پر زبان پلٹ جاتی اللہ کے اللہ کرمی پرسند نے کہا ماں کو بلاؤ ماں نے کہا ہاں اللہ نے میرا دل بلایا تھا اور کہاں ماں کرنے کے لیے تیار رہی تھی اللہ کا بھی نے فرمایا آپ کو روشن کرو ماں کے سامنے کو آپ کے گڈاخیاں دیا جائے اللہ ماں تو معافی تھی کہنے لگی نہ میرے بیٹے آپ نے داخل نہ کیا جائے اللہ خبر نے فرمایا سب سے تو معاف دے دنیا کے آگ میں داخل کرانے کے لیے تیار نہیں جہنم کی آپ اس سے ستر گنا بھٹی لیا اس سے تو داخل کرائے گی کی ماں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے کہنے پر میں دل سے معاف کرتی ہوں یہاں معاف کیا علامہ کی زبان سے کیا اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول ماں کا دودھ بکا کر موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا ماں ہوگا چھوٹا ڈاک ماں اور نہ کو دیکھ نہیں سکا دیے اس دن کے اندر مجھے یہاں مل رہی ہے مرضی بنانے لگی ہے اللہ کے سندھ نے فرمایا میرے بیٹے آپ کی عمر کیا ہے آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے آپ کی نہیں اٹھا سکتے آپ دھان نہیں اٹھا سکتے آپ بہت کے تین برداشت نہیں کر سکتے تلوار برداشت نہیں کر سکتے اور جنت کے اعتبار سے آپ اور وہ اندر سب دن کے اندر شریف ہونے کی کیپیسٹی کمی نہیں رہی ہے بچہ رونے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے جیت پر قربان جائے اس بچے کی شرم حیا پر اس بچے کے دین کے مرنے پر قربان جائے تمہیں کیا ملتا ہے اللہ کے نبی کا دل دکھا کر تمہیں کیا ملتا ہے نبی کی سنت کو نالیوں کے سب ڈال کر تمہیں کیا ملتا ہے اللہ کے گھر کو بیوان کر کر میرے نبی کا دل تمہارا گھر بڑا بہادر کر دے گا تمہاری زندگی تباہ ہو جائے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی نبی کے دل کو جگا کر کوئی کی زندگی نہیں گزار سکتا کوئی کے گھر کو آباد نہیں کر سکتا سمجھ سکتے ہو تو سمجھو اللہ کے گھر کو آباد کرو اپنے چہرے کو سنتوں سے منوت کرو اپنی زندگی کے اندر سنگلے لے کر آؤ پھر دیکھو ہماری ہر کے اندر امن سکون کس طریقے سے آئے گا حالات کس طریقے سے پلٹا پائیں گے کوئی ہماری طرف میں سنگین گا اس کا ہاتھ کاٹ دیجیے ہماری کی طرف اٹھا کر دیکھے گا آسمان سے تیر آ کر اللہ تبارک تعالیٰ آنکھوں کو چھپا کر دیش کو کر دیں گے آج ہو رہے ہیں ہم تباہ ہو گئے ہم برباد ہو گئے ہمارا کوئی نہیں ہمارا کوئی سلطان حال نہیں ہاسپٹلوں میں ہمیں دیکھا نہیں جاتا کالجوں میں ایڈمیشن نہیں ملتا نبی کا دل مجھے کر عزتیں مل سکتی بچہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں مجاہد نہیں بن سکتا میں تیر نہیں چلا سکتا میں کمان نہیں پکڑ سکتا میں تلوار نہیں چلا سکتا میں بھان نہیں پکڑ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروں پر کوئی تیر آئے گا آپ کے قدموں پر کوئی تلوار نہیں سکے اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کا مطلب ہے آپ کافی میں ہیں آپ کافی بہتر ہے آپ خریدنا بولی ہے آپ کری ہے آپ کے بھول جنت کی نعمتوں سے زیادہ قدر قیمت رکھتی ہے اگر آپ کے کلوں پر آپ کے سروں پر کوئی تیر چلے کوئی سلوا پر مار لوٹے جتنے والا بچہ اس کو شانے انفرسٹ بڑے لیکن آپ نے سر کوئی نہ بچے کے گھر وہ نبی کے سرو کی حفاظت کرنے والا تھا وہ نبی کے سر کو بھی کرنے والا سامنے فرق سے ہو رہی جس سے نماز کی حفاظت نہیں ہو سکی جس سے پردے کی حفاظت نہیں ہو سکی جس سے اپنے گھروں کی حفاظت نہیں ہو سکی جس سے بہروں کی حفاظت نہیں ہو سکی کہاں جا رہا ہے ہر فرق آج اس زمانے کے اندر ہے یہ زمانہ دیکھنے کو ترقی کا زمانہ ہے لیکن ہر طرف کی انسان ہے اسلام سے دور جمع کی نام ہیں یہ سیریل ہماری عورتوں کو کہاں تک پہنچا دیا وہ عورت جس کے سر کا گٹتا مرتے جم تک نہیں نکلتا تھا وہ عورت وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر سکتی تھی لیکن اپنا چہرہ بنانے پر وہ قدرت نہیں کرتی تھی وہ تیار نہیں ہوتی تھی بارے میں سمانیہ کتابوں میں لکھا کہ اگر وہ کنگا کرے کنگے کے اندر بال اٹک جائے وہ بال بھی پڑتا ہے اس عورت کو چاہیے کہ وہ کنگے کے بال کا حساب سیدھا جگہ ختم کر دے گھر سے میں اس کو ہاتھ نہ لگائے عورت کا چہرہ دیکھنا اس کے دانت دیکھنا اس کی سرچی دیکھنا اس کی کمر دیکھنا اس کا سینا دیکھنا اس کی پنجیاں دیکھنا اور جسم دیکھنا کی نگاہ سے دیکھنا پیدا کرنے والا نہیں دیکھ سکتا پیدا کرنے والی دادی تو ہم لوگ کے اوپر ماں اپنی بیٹی کا جسم نہیں دیکھ سکتی کمر نہیں دیکھ سکتی جینا نہیں دیکھ سکتی چیز نہیں دیکھ سکتی کیا ہے آج مسلم سماج کی حالت کیا ہے آج جس بیٹیوں کی حالت کیا ہے آج جس گھرانے کے اندر رقیہ نام کی بیٹی ہے جس گھرانے کے اندر فاطمہ نام کی بیٹی ہے جس گھرانے کے اندر اندر نام کی بیٹی ہے یہ سیریل کہاں اپنی بیٹیوں کو لے جا رہے ہیں اپنی بہنوں کو کہاں لے جا رہے ہیں وہ زمانہ تھا یہ جان کا سچا اپنے آپ کو نبی کے سڑکوں پر پیش کرنے کے لیے تیار تھا وہ زمانہ تھا کہ کمزور عورت اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے رجم کرانے کے لیے نبی کے زمانے کے نبی کے ساتھ پیش کر کر تاکہ یا رسول اللہ کہا کرتی تھی وہ زمانہ تھا کہ مناسب کی سطح اوپر کے اندر نماز پڑھتا تھا وہ زمانہ تھا کہ منافعہ کے دادی مذہب میری ہمت نہیں تھی وہ زمانہ تھا کہ کافی ہو رہے اپنے جسم کا پردہ کیا کرتی تھی وہ زمانہ تھا جب یہ قریب کی کے ہی کے جن کے جس طرح پر حضرت اللہ کا قرآن لے کر آتے تھے ہر میں مرضی کے اندر بتا کے اندر جب طواف کیا کرتے تھے طواف کیا کرتے تھے ہمارے ممی زیادہ آئی سب کے کاروبار کا سالانہ نزدیک سے طواف کرے چکر چھوٹا ہوتا ہے اور دور سے طواف کرے چکر بڑا ہوتا ہے دور سے طواف کر رہی ہیں صحابیہ نے پوچھا امی جان قریب کے اندر جائیے مجمع کم ہے اور طواف کرنے والے کم ہیں دور دور سے آپ طواف کر رہی ہیں امی جان جن کی پاکی قرآن نے بیان کی وہ امی جان کے کے جس طرح پر ہوا کرتا تھا وہ امیدوار اللہ کے روی جن سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے وہ امیدوار جنہوں نے آدھی سید کہا امت کو امانت کا طور پر پہنچایا تھا وہ امیدوار جو سید کے مسائل امت کو بتایا کرتی تھی وہ امیدوار جو نبی کی شہید تھی وہ امیدوار جن پر کہنا سے آپ آرام کی پورے نازی ہوئی آج کہہ رہی ہیں کہ تمام سے زیادہ محترم عورت کی عزت ہے میں قریب سے طواف کروں تو یہاں اگر ایک ضوابط کروں تو قریب سے سات طواف ہو سکتے ہیں لیکن وہاں مرد کا جسم لگ جائے گا وہاں ہر محرم کہیں میرے چہرے کو نہ دیکھ لے میرے جسم کو امی جان ہے وہ میری ہے آپ کیا حالت ہے بازاروں میں گھومتے ہوئے نکاح کی محفلوں میں کیا کوئی پہچان رکھتا ہے یہ مسلمان کی نسل کی عورت ہے یا غیروں کی نسل کی عورت ہے فلموں میں کام کرنے والی بازاری عورتوں کو دیکھ دیکھ کر آج کی عورت کیا نقام نہیں کر رہی ہے کیا کپڑے نہیں بنا رہی ہے کیا سونے نہیں کاٹ رہی ہے کیا سے کپڑے نہیں پہن رہی ہے کیا برقع صحیح صحیح بن رہی ہے برقع کیا ہے وہ تو ایک نیٹو ہے جسے دیکھ کر گلی کا کتا اور گلی کے گڑھے کے اندر اور جس کے قدم کرنے کا بازار میں آ چکا ہے وہ بھی اس کو دیکھ کر اس کی سہمت کی آگ بھڑکانے والے کم کمی موت آئی آج کا نوجوان کیا کان میں بانی نہیں ڈال رہا ہے نہیں ملا رہا ہے یا زندہ کچھ مردہ کا کہہ کر اپنی زندگی برباد کیا علماء کی قدر کیا اولیاء کی قدر کیا مسجد والوں کی قدر کیا محبدیوں کی قدر کیا گاڑی والوں کی قدر ایک لڑکی قانون سمر کی ایجوکیٹڈ سنگ کرانے کی جھوپڑ پٹی کی داڑھی والے کا رشتہ آتا ہے نہ اس کے پاس مال ہے نہ خوبصورتی ہے نہ اپارٹمنٹ ہے نہ بنگلہ ہے نہ دولت ہے نہ خاندان ہے اس کو اتنی ہمت میں داڑھی والے سے شادی نہیں کرتی داڑھی والے سے شادی کروں مجھے سلیمہ دیکھنے نہیں دیتا گھر میں ٹی وی نہیں لاتا مجھے پلاتا نہیں مجھے پارکوں میں نہیں لے جاتا کیا ماحول ہے منا منا سال کا بچہ نئی سے قدموں پر جان دینے کے لیے تیار ہے بری اور اپنے جسم سے ٹکڑے کرانے کے لیے تیار اور آج کی نوجوان بچی وہ کہہ رہی ہے میں نمازی کے گھر نہیں جاؤں گی میں جاری والے کے گھر نہیں جاؤں گی اس پور کے نمازے میں نجات کا ذریعہ کیا ہے قرآن کہتا ہے یا آمن یار کا ٹھنڈ کے ماحول میں ہو کہ آپ کے قریب آ جائے تو آدمی کو انگاروں کی گرمی مل جاتی ہے کٹر کے اندر اترا ہوا ہے بدبو کا ماحول ہے اٹھار کی دکان میں آ جائے کچھ وہ جاتی ہے چھاؤں میں ہے سردی ستا رہی ہے دھوپ میں آ جائے گرمی مل جاتی ہے گرمی ستا رہی ہے اے سی کے اندر چلا جائے اس کو سردی مل جاتی ہے ہر طرف آج اوپر کی ہار ہے کیا دکان والے ایمان دے کر دکانوں میں لکھوا ملتا ہے ایمان ملتا ہے شادی خانوں میں ایمان ملتا ہے کالجوں میں ایمان ملتا ہے یونیورسٹیوں میں ایمان ملتا ہے بازاروں میں ایمان ملتا ہے بندوں میں ایمان ملتا ہے ایمان کی دکان کو بتاؤ اس زمانے میں منافق کے چہرے پر ہمت نہیں تھی اس طرح متنے کی اس کی ہمت نہیں تھی ایام صلاح ایال طلاح کے بعد وہ گھر میں رہنے کی دکان میں رہنے کی آج بہادر دار مسلمان خاندانی مسلمان ایام حیالت ایام حیال کے بعد کیوں گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے کیوں ٹی وی میں چپتا رہتا ہے یہ ٹی وی کیا دے رہی ہے یہ سیریل کیا دے رہے ہیں یہ ناٹک کیا دے رہے ہیں ہمارے ایمان جنابانی نکال رہے ہیں یہ سیریل کرنا سکھاتے ہیں بہتر کرنا سکھاتے ہیں لو میرج سکھاتے ہیں لڑکیوں کو بھگانا سکھاتے ہیں ڈرگ پینا سکھاتے ہیں شراب پینا سکھاتے ہیں ماں باپ کی نفرمانی سکھاتے ہیں دولت کی محبت سکھاتے ہیں مال کی محبت سکھاتے ہیں جیسے ماں میں کپڑے سکھاتے ایک قریب جھوپڑ پٹری فلم ایریے میں یہ ٹی وی کی ٹی وی بات بڑی محنتوں سے کر دے کر بنا دیا ٹی وی کے سیریل دیکھ کر یہ غریب لڑکی جو ٹیبل لگے کپڑے پہنا کرتی تھی یہ غریب لڑکی جو باپ کے حلال کمائی سے کمائی پر خراب کیا کرتی تھی جب اپنی بیٹی لڑکیوں کو ہیروئن کی فصل کے اندر دیکھے گی اور خوبصورت لباس کے اندر دیکھے گی منچلے لباس کے اندر دیکھے گی لے کر لباس کے اندر دیکھے گی عورت عورت کے کپڑوں کو دیکھ کر بھاگ کرتی ہے مرد کسی گاڑی والے کو دیکھ کر گاڑی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بندے کو دیکھ کر بندے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کو دیکھ کر دونوں بڑے جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے دل کے اندر بیماری کھڑکنے لگتی ہے ابا اس چیز کے اندر جو کنسپٹ حضرت فاطمہ کے لباس کو پسند کرتی تھی حضرت روزہ کے لباس کو پسند کرتی تھی حضرت فیلت کے لباس کو پسند کرتی تھی جو پاکستان گہرا گنہا ہوتا رہا جن کے چادر کے اندر سترہ فائدہ لگے ہوئے تھے سولہ کپڑوں کے تھے پترنے کے لیے کپڑا نہیں تھا وہ نبی کی نویشا تھی وہ جنتی ہنتی تھی وہ جنتی عورتوں کی سردار آئی ہوا میں مقصد ہے کہ لڑکا کا تلاش ہو بچوں کو سماج ہو جنوب ہو ہر من ہو ہر مدن ہو ہر عربی روپے کے اندر یہ ایران بڑی ہے وہ لگوں کی تعداد ہوئی جنت کے پاس ہو رہا جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے ان کو پیمن لگانے کے لیے سترواں پیمن کپڑے کا نہیں ملتا کپڑے کا پیمن لگایا جاتا ہے اور جب انتخاب ہوتا ہے حضرت حسین سات آٹھ سال کے بچے ہوتے ہیں کسی نے پوچھا اپنی اما کو کیسے پایا حضرت حسین رونے لگے اپنی اما کے سر کے بال بھی مرتے دم تک میں نہیں دیکھا بیٹا ماں کے سر کے بال نہیں دیکھ رہا ہے چاند سورج نہیں دیکھ رہا ہے کبھی کپڑے دھو کر کھلے امداد کے اندر شہر کے اندر کے کھلے جسم کے کپڑے انہوں نے نہیں ڈالے کبھی سر کو کھلا نہیں رکھا اور پشپا کی بیٹیاں فلم میں کام کرنے والی رنڈیا آرام کر کتا خود کھانے والوں کے کپڑے پہن رہی ہے اس حالت کے اندر موت آ جائے اس حالت کے اندر بڑا کر موت آ جائے میں جا سکتی ہے کیا خبر کو بھر سکتی ہے بچوں کیا ہو گیا تمہارے آپ کو نظر نہیں آتا تمہاری بین کیا پہن رہی ہے تمہاری بہن کیا پہن رہی ہے اسلام کی تعلیمات لیے ہے غسل کرتے ہوئے عورت صابن استعمال کر رہی ہے صابن میں سر کے بعد آئٹم کے بعد لگ گئے ہیں اب جیور آنے والا اب جیت آنے والا اب غسل آنے والا اب غیر محرم آنے والا تو شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جاتے ہوئے صابن کے بعد کر کے جائے کہ کہیں میرا شیر میرا بعد میں نہانے کے لیے آئے تو یہ سر کے بعد جو صابن میں لگے ہیں اسے کتنے میں کر کہاں یہ ہم کپڑے کہاں یہ چولیاں کہاں یہ جی کٹی کی کہاں یہ کپڑے کہ جس کے اندر گنڈے کٹے ہوئے جس کے اندر جسم کی نمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کے اندر دیکھا کہ عورتوں کو الٹا لٹکایا جا رہا ہے جانم کے پاس جانم کے بچو ماں سے محبت ہو اولاد سے محبت ہو بیٹیوں سے محبت ہو بیوی سے محبت ہو میں دینے کا نام محبت نہیں ہاتھوں میں دینے کا نام محبت نہیں قیمتی دینے کا نام محبت نہیں خبر کے کیڑوں سے بچانے کا نام محبت ہے آزاد خبر آزاد ختیا آزاد جہنم اور کبھی سے بتا رہے آزاد اور جہنم کے درو اور جہنم کے چیت بچانے کا نام محبت ہے جو کئی بھائی شریف شریف دے کر ان کو نمازوں بنا کر ان کو قرآن کی تعلیمات دے کر ان کو عربی مدرسوں کے اندر داخل کرا کر ان کو کرا کر اور اس کو ہی نہیں کہ پاکی کیا ہوتی ہے ناپاکی کیا ہوتی ہے اسے یہ تو پتا کون سے کرکٹ کھیل نے کتنی سنتولیاں بنائی کون سے ہیرو کا کس کا تعلق ہے کس کا حلال کا رکھا کا حرام کا رکھا لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ سے رہتے ہوئے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے اور مجھے سکے ہوتے ہوئے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے ایک باپ کی ذمہ داری ایک آدمی کی ذمہ داری ایک بھائی کی ذمہ داری اپنے بہنوں کو اپنی بیویوں کو اپنی ماں کو اپنی کے عورتوں لوگوں کو جنت کے راستے پر چلانا وہ ان کی سکون ماہول ڈالا بچنا ہے علماء سے جڑے رہو اور سے جڑے رہو سلحا سے جڑے رہو نبی کے زمانے میں جو نبی سے جڑا وہ صدیق بن گیا جو نبی سے جڑا وہ فاروق بن گیا جو نبی سے بڑا جڑا وہ طلحہ بن گیا جو نبی سے جڑا وہ کافی نوی بن گیا جو نبی سے جڑا وہ غازی بن گیا جو نبی سے جڑا وہ شہید بن گیا جو نبی سے جڑا دنیا میں رہا اور جنت میں اپنا بہن بنوا لیا جو نبی سے جڑا وہ دنیا میں بولتا تھا اور سے آتے تھے جو نبی سے جڑا اس کے جسم کے ٹکڑے ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا بہن بنا لیا دیا جو نبی سے جڑا آسمان کے پاس ہر کے پاس سب پرندوں کے فوٹو میں اس کے روح دلوں کے پاس تباہ کرتی رہی جو نبی سے جڑا اللہ سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا اب نبی تو آنے والا نہیں نبی کے والی ہے نبی کے جامعین ہے یہ اللہ کے بلی ان سے جڑے رہو گے ایک موسم سے تعلق پیدا کر لو ایک ایم ایل اے ایک ایم پی ایک کاؤنسلر سے ہزاروں کاؤنسلر سے ہزاروں ایم ایل اے سے کروڑ پتیوں سے یہ خبر میں کام آنے والے نہیں یہ میدان میں میں کام آنے والے نہیں یہ موسم کم سے کم اس سے محبت کرو گے کل تیری میری موت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں کہے گا مزور بھائی بڑے اچھے آدمی تھے کبھی کبھار توحفہ دے دیا کرتے تھے دے تیرے سے ہم لوگ تاز رہی تیرے توحفے سے ہم لوگ تاز رہی گلی کے کتے کرنا کام رہا ہے گلی میں شور کرنا کام رہا ہے نگر کے کیڑوں کو اللہ مان رہا ہے وہ بلال کے نائب کو بھوکا نہیں لگ سکتا یہ تیری نتیجی ہے کچھ نتیجی کہ تو مدرسے کی مدد کر رہا ہے اور اللہ سے تعلق رکھا ہوا ہے علماء سے تعلق رکھا ہوا ہے آج کے اس پرسکن زمانے کے اندر اگر سچی یہ لو ہے جس کے اندر بیٹھ کر خدا سے اللہ سے فکروں سے ٹی وی میں پھرنے سے مان کے پھرنے سے اور اگلے پھرنے سے بے خاندان کے پھرنے سے حسن کے پھرنے سے اگر کوئی بچ سکتا ہے وہی بن سکتا ہے جس کو قرآن نے کہا یا جوہر لدی امن سکون و مارتا یقین ہر انسان والو اچھا سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ سے جڑو ہے کوئی عوامی جسے آپ جڑے کوئی اماموں سے محبت نہیں مرضیوں سے محبت نہیں اوشا سے محبت نہیں مانا دکھانے والوں کی عزت دان کرنے والوں کی عزت نظام آباد جانے والوں کی عزت شناخت جانے والوں کی عزت بردی پہننے والوں کی عزت دارو والوں کی نبی کے دائروں کی کیا عزت یہ آج نہیں خبر میں جا کر پتا لگے گا آج کے کتنے سے اگر جت سکتے ہو جیسے میں نے کہا ایک صحابی ایک نمازی ایک روزانی پانی یہ سیاح نہیں یہ کمرہ نہیں یہ کھڑے نہیں یہاں کلمہ پڑے وہاں شہید ہوئے پوری دنیا کے اولیاء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں صحبت نبی پائی اب نبی آئیں گے نہیں اب پیغمبر آئیں گے نہیں اب جبرائیل کبھی لے کر نہیں آئیں گے اب جو بھی ہوں گے اب علماء برسر نہیں سمجھیا علما جو نبی کی بارش ہے نبی جی، آپ کہیں گے مطلب وہ پہلے دن سے علماء تھا پہلے سے جو ہے بغدادی کا پہلے جیسے نظام الدین اودہ کہاں پہلے جیسے الدین دن چکر کہاں جو بھی ہو جیسے بھی ہوں رام نے کہا ماں باپ اگر تاخیر بھی ہو ان کی ساتھ کرو کپر میں ساتھ نہ کرو وہ کہیں پوجا کرنے سے نہیں ہم پوجا نہیں کر سکتے لکھن دین ملیا دین تمہارے لیے تمہارا لیکن ماں باپ کو کپڑا دینا لٹا دینا دوا دینا دارو دینا گھر دینا ماں باپ کافی بھی ہو اس سے مسئلہ نے نکالا ہے عالم اگر بے عمل بھی ہو وہ کا مالک ہے جس کے میں تین میرے پاس کتنے ہزار کے ہیں وہ نبی کا مالک ہے یہ نہ دیکھو کہ بتا ہے کچھ پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے وہ نماز میں آگے پیچھے کر رہا ہے اس سے محبت کرنا یہ بات الگ ہے کہ اس کے برے کاموں میں نہ کرنا ضروری ہے لیکن آج کے اس پر زمانے میں جہاں ہر طرف سے ککر کی المار ہے شر کی الوار ہے یہ سگنل میں آپ کھڑیں گے آپ کے ایمان پر عورت ایک جو سبند میں ہے وہ آپ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے یہ اشتہار جو گندا سینا کھلا ہوا جسم کھلا ہوا پیار کرتے ہوئے محبت کرتے ہوئے اس سگنل پر ایمان پر ڈاکے کے ایک ساتھ کمپلیکس پر ایمان پر ڈاکے کے اس بات میں فرمایا گیا کہ جو آدمی بازار کو جائے وہ ٹہرو گرما پڑے لا راہ کم وہ دبو نہ شہری کا لہو لہو نبل کو بڑا یہی امید وہ والا کیوں گرما پڑھنے کے لیے کہا گیا یہ بازار کبھی دنیا کی محبت پیدا کر کے آخرت سے معافی نہ کر دے اس زمانے کے بازار میں کچھ کراوٹ لینے جاتی تھی میں پانی لگا کر نہیں جاتی تھی میں کس کی لگا کر نہیں جاتی تھی آج سیلف گرد ہے آج ایک جھاڑو کے ایڈیٹ کے اندر آج ایک پہلے کے جھڑک کے لکڑی کے اوپر ایک ننگی عورت کی تصویر کے بغیر آج پہلے صاف کرنے کا شہری کرنے کا پرست ہو رہا ہے ایمان پر ڈاکہ ہمارے اسلام پر ڈاکہ ہمارے آباد پر ڈاکہ ہمارے خدا رسول کے کے جاتا ڈاکا اس لیے حکم دیا گیا کہ شہر کلمہ پڑھو اس پچھلے زمانے میں بچنا ہے علماء سے محبت کرو نماز آئے کلام کرو روزوں کا احترام کرو مدارس کے اندر بچوں کو تعلیم دو الحمد للہ آپ کے علاقے میں بھی مدرسہ ہے یہ نہ دیکھو کہ صاحب کس پارٹی کا ہے کس جماعت کا ہے کس کس کا ہے قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے مذہبوں سے پیٹ تعلیم نہیں کیا جا رہا ہے بچی کو قرآن کی تعلیم نہیں دو گے بچی کو شرم و کی تعلیم نہیں دو گے یہ فلم والے یہ سلیما والے ان کی شرم کا جنازہ حیا کا جنازہ نکال کر ان کو بازار میں پھرنے والی اور ایک کی ویلو گرا دیں گے آج ہمیں قرآن اور تاہم قرآن ہمیں بچائیں گے ہمارے ساتھ اسلامی تعلیمات نہ ہونے ہی کی وجہ سے اسلام کے نام پر کیے جانے والے امان اس کے اندر بھی آج ہمارے اندر جھول پیدا ہو گیا ایک وقت وہ تھا کہ مکے کو دیکھ کر ایمان ہمارا تازہ ہوتا تھا ایک وقت وہ تھا نبی کے روزے کو دیکھ کر نبی کی محبت بڑھتی تھی ایک وقت وہ تھا کہ داری ہنڈا عمرے کو جاتا داری سے ساتھ واپس آتا ایک وقت وہ تھا حرام اور عمرے کو جاتا توبہ کر کر حلال کا کاروبار کرتا ایک وقت وہ تھا کہ بے پردہ عورتیں عمرے کے لیے جاتی بیت اللہ کے لیے جاتی با پردہ ہو کر آتی آج عمرہ میرا درشن ہو گیا ہے سان دیکھنے والا بیڑی بیچنے والا سگریٹ بیچنے والا اللہ کا سالہ دیکھنا بھی عبادت ہے تباہ کرنا بھی عبادت ہے صحیح کرنا بھی عبادت ہے اور وہاں پر اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا نبی کے روزے کو دیکھنا لیکن گناہوں کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھے سب کی نماز قبول ہوگی حرام کا کپڑا پہن کر کوئی نماز پڑھے سب کا سجدہ قبول ہوگا حرام کا کھا کر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی سو مرتبہ جاؤ ہمیشہ رہو اللہ کے کام کا سنا بن جاؤ نبی کے روزے کی جانی بن جاؤ میری دعا تو یہ ہے اللہ ہمیں ہماری نماز جنازہ مکے میں پڑھائے مدینے میں پڑھائے اللہ تعالیٰ کا الرحمت کے اندر صحابہ کے قدموں پر ہمارا پسند کرے ہماری مزو یہ ہے لیکن جو آج ہو رہا ہے داڑھی والی حالت میں طواف کرنا اللہ کو پسند ہے حرام کے پیسوں کے ساتھ بچوں کا حق مار کر یتیموں کا حق مار کر بیواؤں کا حق مار کر مسجد کا مان مار کر مدرسے کا مان مار کر غریبوں کا یتیموں کا مان مار کر کتنے عورتیں برقع پہن کر دو روٹی کے نیوالے بچے کے میں داخل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو ایجوکیشن دینے کے لیے اور میرے پاس نام روپیہ نام فاطمہ نام سینک تیرے عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں تیرے حج پر حج ہو رہا ہے امت کی بیٹیاں برقع پہن کر فاطمہ برخا نام رکھ کر اپنی شرمگاہ کا سودا کر رہی ہے اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے اپنے آپ کا سودا کر رہی ہے ہزاروں لڑکیاں بلکہ سال عمر ہو گئی سر کے پان سک گئے جسم جل گیا کوئی سلا نہیں مل رہا ہے شادی کا خرچہ برداشت نہیں ہو رہا ہے ہزاروں مسلمان بچے شراب خانے کے اندر جا کر جھوٹے برتن دھو رہے ہیں کافروں کے جسموں کے اسلام مسلمان دشمنوں کے مسالوں کا جھاڑو دے رہے ہیں کارخانہ صاف کر رہے ہیں کیا جس امت کے بچے غیروں کا کارخانہ صاف کریں جس قوم کے بچے and I comments that both of us قوم کی بچیاں برقع پہن کر ساتھ ہمارا سات نام رکھ کر اس بابروں کو نہ رکھ کر اپنے خانی کا پیٹ پالے اپنے بردوں کا پیٹ پالے جوہر ہے سال سات سال کی عمر میں پہنچ کر دوا داروں کے لیے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نو بھائی عید ر کر اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے میرے آسا کے ہی میں یہ بات آئے گی کہ میری عمر کی بندیاں عزت کا سودا کر رہی ہے میری عمر کے بھی پرچے گھروں کے کے پہاڑے صاف کر رہے ہیں میرے اوپر کے نوجوان آج گھروں کی غلامی کر رہے ہیں ہزاروں نوجوان ایسا زندگی جا رہے ہیں کسی کے پاس پانچ ہزار روپے بڑے ضمانت دینے کے لیے نہیں جیل کے اندر کم رہے ہیں جیوی کا سوال رہا ہے بچے یہ کی زندگی کی جا رہے ہیں گھر کی ختم ہو گئی ہے اور کون کے نام پر سکسی کے نام پر کیا یورپ جا رہے ہو کیا امریکہ جا رہے ہو کیا برطانیہ جا رہے ہو اللہ کے گھر میں جا کر ناپاس کر کے آ رہے ہو بڑی حالت کے اندر بڑے لاکھوں سے دیکھا ہے رہے جس ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ کے اندر جا کر آدھی اس لیے گاڑی بناتا ہے کہ وہاں اترا کرتے ہوئے اس سے بال پڑ سکے تھے نبی کی سرکتی کے اندر مدینے کے سرزمین کے اندر مکے کی سرزمین کے اندر محمد وحی کے اندر جبرین کی امین کے آمد اور کی سرزمین کے اندر سوالات پیغمبروں کی سنت تجھے نکالنا تھا تو تجھے اترا کیوں کرنا تھا باہر نے دیکھا کھاتے وقت کتے بھوکے کتے بھوکے سے کرے گی سب شروع کرتے ہیں میں اللہ کے قسم کھا کر یہ جمعہ کا ممبر ہے اسے ہم ممبر نہ سمجھو کر کے ان کو گوا بنا کر کہہ رہا ہو تین آفر ہے مجھے اوٹا جانے کے لیے اب جاتے ہوئے ڈر ہوتا ہے امت کی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈر ہوتا ہے کبھی کسی میں برداری ہوئی دیکھ کر کبھی کے لیے آدمی جنگا کر اور اگر پالش لگا کر لگا کر بے پتا ہو کر گاڑ آتے کر کر کر لڑائی جھگڑا سے کو چکانے کے لیے جاتی ہے کے روزے پر دانے ہاتھ کے اندر چپل والے کا چپل رکھا جاتا ہے اور سیدھے ہاتھ کے اندر وہ گوبر رکھا جاتا ہے نبی روزے کے ساتھ جس نے اس امت کے لیے نمازوں کو قربان کر دیا دیو نے اس امت کے لیے گھر کے اندر تین مہینے صبح میں چلا کرتا تھا آپ پیڑ لیا چپل بچانے کے لیے میرے نبی کے روزے کے پاس ہاتھ میں چپل لے کر ہاتھ میں فوٹو لے کر نبی کے روزے پر تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے جس نبی نے اپنی طرح سے بھی آل اولاد سے بھی جس نبی نے اپنے چولہے کو اپیٹا کر دیا گیا تھا جس کبھی لیکن چپڑ مارتا تھا اور اس نبی کے روزے کے پاس کے روزے کی تارکن کی جاتی ہے اندازہ لے گا الذين يؤمنون الله ورسوله ہاں الله في الدنيا والاخره مجھے چاہتے ہوئے مکے میں ڈر سکتا ہے مجھے چاہتے ہوئے مدینے میں ڈر سکتا ہے مجھے کرتے ہوئے ڈر سکتا ہے کہیں خدا کا نہ آ جائے تو جا رہا ہے بیوی کے پاس حتیف کے پاس کھڑے ہوئے شکتی لی جاتی ہے جس تصویر کو اللہ کے وبی نے بتایا کپر شیر کے بعد تک متعلق تصویر کر لینا ہے اللہ کے حرم میں اللہ کے کام کے سامنے اللہ کے کے اندر کھڑے ہو کر تصویر لینے پر ڈر ہوتا ہے کہ کئی کو زمین بچتا جائے کئی خدا کا حاصلہ ہو جائے کئی خدا کا سہارتا ہو جائے ہماری مائیں اور پہلے جب عمرے ہو جاتی ہے جب ایک اللہ کے لیے جاتی ہے بوڑھے بوڑھے تک مہندی لگا کر جاتی ہے پتلے کپڑے پہن کر سواف کرتی ہے پکے کو کے اندر گرمی ہوتی ہے نکلتا ہے جسم سے کپڑا بچتا ہے وہ مہندی پیتی ہے وہ گورے ہاتھ پیتے ہیں وہ سونے کی مجھے ایمان ہیں تمام جس پر سے نے یوگا سلطان پہلے فرمایا ان سیاسی سنسان کے ایجنٹ تھے وہ ایجنٹ پہلے سمجھا تھا کہ وہ رنڈی کھانے میں ہے وہ عوانی کی تحصیل میں ہے وہ فلانے کی محسوس میں ہے وہ بچے کی تحقیق میں ہے وہ بازاروں کے اندر ہے وہ شاپنگ معافر کے اندر ہے وہ گیس کے کلبوں کے اندر ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھا تھا کہ تباہ پر ہمارے ایمان پر ڈاکہ پڑے گا میں یہ نہیں سمجھا تھا کہ ریاض جنگل کے اندر ہمارے ایمان پر ڈاکہ پڑے گا میں یہ نہیں سمجھا تھا مسجد نبوی کے اندر ڈاکہ پڑے گا مولانا خاصی نام رحمت اللہ کبھی کے روزے کی جانب رکھے نہیں پوچھتے بس میں قدم سے بس سنات کر کے جاتے یار ہوتا آپ کو پانی کے لیے جاتے آپ کو درخت پلایا جاتا اور آپ کی آپ کو کوئی برے گار بندے نہیں کوئی ساڑی ملے نہیں کوئی بوسخور نہیں کوئی رسر کور نہیں کیوں آپ کو ہو جاتے ہو آپ کی مندر جی کہتے ہیں مجھے ڈر ہوتا ہے میں کیا شکل لے کر یہ گناہوں کے ساتھ میں نبی کے روزے کا سامنا کروں خاص اللہ کا کا جو کے بانی ہے سارے کمی زندگی میں کیا کیا ہو اگر بھی ہوگا کرنی ہوگی اسے ڈر ہوتا ہے نبی کے روزے کا سامنا کرنے سے حرام کا کھا کر حرام کا پی کر دیش پانی لگا کر لپسٹک لگا کر کپڑے پہن کر ہاتھ میں چپل رکھ کر ہاتھ میں چاندا رکھ کر گاڑی مولے بھر کر جس کی گاڑی پہن کر گرد پھٹے ہوئے وہاں کی جگہ پھٹے ہوئی میرے نبی کے روزے کے پاس جا کر تو سلام کرے گا سلام کا جواب آئے گا یا نبی تیرے اوپر لے رحم کر میرے بھائی رحم کر ابو بحل کی تباب کرتا تھا وہ ہاجی نہیں بن گیا ابو رحم کی تباہ کرتا تھا وہ بولا بھی تباب کرتا تھا وہ بشہ بھی تباب کرتا تھا ایک بزرگ حج کے لیے پیسہ جمع کیا تھا اور جب جا رہے تھے اپنے گھر میں تو راستے کے اندر مٹکتی جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے رات کو دیکھا کہ ایک بچی آئی اپنے آپ چہرے کو چھپا کر آنکھوں کے قطرے زمین پر گرا کر مری ہوئی مرغے کو مرے ہوئے جانور کو اٹھا کر لے جانے لگے لگے یہ مسلمان بچی اس کو پتا نہیں کہ بڑا ہوا جانور کھانا حرام ہے جس گھر کے اندر ڈانٹی ہوئی اس گھر کے اندر باہر کھڑے ہو گئے کام لگا کر گفتگو سننے لگی اما جان جان کی حالت کے اندر مردہ کھانا بھی جائز ہے شراب پینا بھی جائز ہے کنجی اور کتا کھانا بھی جائز ہے اما شہر کے عمرہ اندھے ہو چکے ہیں ہت پر ہٹ کر رہے ہیں پر عمرہ کر رہے ہیں آج اس بیوا آج اس یتیم کی کوئی سننے والا نہیں اما آج کا گزارا اس پر ہو جائے گا یہ سننا تھا گندہ والے گھر بات ہیں میرا لگی کا کام گیا سچ کے لیے جو پیسہ میں نے رکھا تھا میں نے کہا اما جان یہ پیسہ لے لیجیے اچھا گزارا کر لیجیے اچھا کے واپس مردہ رکھا گئے انہوں نے پیسہ لیا دانا نام بندہ لیا اور اپنے بچوں کا پیٹ کھانا سب کو جان سکے سچ کا سیزن ختم ہوا اور لوگ واپس ہوئے تو ان کو کہنے لگے مبارک ہو ہم نے آپ کو مساق میں دیکھا وہ کہنے لگے مبارک ہو ہم نے آپ کو مینا میں دیکھا وہ کہنے لگے مبارک ہو ہم نے گجرات میں دیکھا وہ کہنے لگے مبارک ہو ہر ہاتھ سے ہم نے ان کی پیٹ پر سوار ہو کر دعا کرتے ہوئے نبے اللہ کا نبے کہتے ہوئے دیکھا پریشان ہو گئے بچا بھی نہیں سکتے تھے آپ نے اللہ تعالیٰ نے پیسہ رکھی اے میرے بچے تو حج کا پیسہ میرے غریبوں کے لیے دے دیا میرے امت سے میرے نام کے یقینوں کے لیے دے دیا دیا تو تیرے بدلے ستر پریشوں کے ذریعے سے میں نے شراحت کرا دیا اور ان کے سچے میں سما بھاگیوں کا ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حلال بہنوں کے ساتھ کے ساتھ اللہ ایک ایک کاؤنسلر کے گھر جاتے ہو کتنا سن صبر کر جاتے ہو ایک ایم ایل اے کے گھر جاتے ہو ایک ایم پی کے گھر جاتے ہو ایک منسٹر کے گھر جاتے اللہ کے گھر جا رہے ہو اللہ بھائی کے تین نمبر کو تین نمبر روپئے اگر نہیں جانا ہے ناپاس کرنا ہے اللہ کے حسن کو مدرسے کو دے دو یہ ہمارے مولانا آدم صاحب خدا کی قسم میں کہہ رہا ہے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ایسی حالت مدرسے پر آ رہی ہے سرکار ہو گئے آج کی سرزمین کے پیسے ادا کرنے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں کار یہ نقلی عمروں کے پیسے لگ جاتے اللہ کا گھر آزاد ہو جاتا یہ نقلی حج کے پیسے لگ جاتے کتنی عورتیں دنوں سے بچ جاتی کتنے کی شادیاں ہو جاتی یہ عمرے کے بعد یہ عمرہ اللہ بھی پوچھے گا کہ کتنے عمرے کر کے آئے اللہ یہ پوچھے گا قوم کی بیٹیاں عزت کی نام کر رہی تھی تمہارا ایمان کہاں چلا گیا تھا تمہاری عزت کہاں چلی گئی تھی اور دوسرا مسئلہ تھا کہ سرکار بال آگے سر اگر حرام کما رہا ہے بینک کی ڈیوٹی کر رہا ہے سود کا کاروبار کر رہا ہے سو فیصد حرام تھا ایک یہ ہے کہ کچھ ہلال کچھ حرام تھا ڈی ایل فیکٹری کو بھی جا رہا ہے فیکٹری کو بھی جا رہا ہے اور کارخانے کو بھی جا رہا ہے سائٹ کے اندر کچھ کوئی کا کاروبار بھی کر رہا ہے تو ہمارے علماء ادھر گھر والے تسلی کریں جو حلال کا پیسہ ہے وہ حلال کا پیسہ دے رہا ہے وہ کھا سکتے ہیں سو فیصد حرام کام نہیں اس کی کی اسے ڈالنا اس کی ٹوپی اسے ڈالنا اس کا کام نہیں ایک سے بارہ آدمیوں کو بیچنا اس کا کام نہیں دھوکہ دینا فراڈ کرنا اب بیوی کھائے تو کیا کھائے بچے کھائے تو کیا کھائے تو علماء نے لکھا ہے کہ بیوی یہ کوشش کرے کہ سلائی وغیرہ گھر میں کر کر وہ پیسہ جو ہے اس سے جو ہے پیٹ پالنے کی کوشش کرے بچے اسکول کے بعد میں ملازمت کر نہیں نہ یہ سلائی کر سکتی ہے کڑھائی کر سکتی ہے نہ کسی گھر میں جا کر کام کر سکتی ہے بچہ کہیں کام نہیں کر سکتا تو مجبور یہ قرآن کہتا ہے تو اس کو ملا آدمی کہ جو مجبور ہوتا ہے وہ اگر اپنی جان بچانے کی حد تک شراب پی سکتا ہے تو شراب کی اجازت ہے مردار کھا سکتا ہے تو جان بچانے کی حد تک کھا سکتا ہے جو شریعت میں تنظیم شراب کتا اور مردار جان بچانے کے لیے بیوی مجبور ہے کیا کر سکتی ہے وہ صرف تمنا کر سکتی ہے میرے قابل میرے سرکار میرے جنت کے راستہ بتانے والے میں اللہ کے لیے میں سوکھی روٹی پر صبر کر لوں گی پھٹے پرانے کپڑوں پر صبر کر لوں گی اللہ کے لیے کماؤ رات کے اللہ کے دربار میں بھیڑ لڑائے بچے ہوئے نہیں ہے تو مجبوری ہے تو اللہ کے یہاں لا یوکی اللہ ہو اللہ جتنا انسان میں طاقت ہے اللہ ہی سوال کرتے ہیں مکلف بناتے ہیں کوشش تو کرے کہ سلائی کڑھائی کرنے کی دوسری جگہ کام کرنے کی حلال کے دروازے پورے بند ہو چکے ہیں حرام ہی کما رہا ہے تو اب یہ ہے کہ مسئلہ سوٹ کی رقم جان کے اندر جو ملتی ہے ایک لاکھ روپے پر فرض کرو کہ پانچ ہزار روپے کی رقم ملی تو اس سے غریبوں کو بغیر سواب کی نیت کے خاندان کے غریبوں کو کسی غریب کو دینا جائز ہے تو علماء نے اس سے مسئلہ نکالا جب سوٹ کی اتنی گندی رقم جس سے ماں سے جنا کیا جاتا ہے وہ رقم کسی غریب کو بغیر سوال میں دیا جا سکتا ہے تو قانون سرپرست اور باپ اگر حرام کما رہا ہے اور اولاد کے اندر بیوی کے اندر اس کی نہیں ہے تو وہ کھا سکتے ہیں ان کی مجبوری ہے وہ پیغمبر کون ہے جن کا نکاح دنیا کے اندر اللہ نے جنت کی حور سے کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بچے تھے حافظ اور تاخت حافظ نے کا قتل کر دیا کر دیا یہ دنیا میں پہلا میڈل تھا اس کے بعد دو نسلیں الگ ہو گئی ایک نسل زمین پر زندگی گزارا کرتی تھی اور ایک نسل آج پہاڑوں پر زندگی گزارا کرتی تھی اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آدم علیہ والسلام کے مرنے کا وقت آیا تو آدم علیہ نے فرمایا اپنے بچوں سے بچوں مجھے جنت کے پھول کھانے کو دکھاتا جی ہے بچے گئے جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں وہی سل ملیں گے انگور تو انگور ملے گا انار تو انار ملے گا سیب تو سیب لیکن کیفیت الگ ہوگی وہ سڑیں گے نہیں وہ گلیں گے نہیں وہ کافی نہیں ہوں گے ان کی لذت لیکن نام نہیں ہوں گے پھل نہیں ہوں گے تلاش کرنے کے لیے انسان کی شکل میں پوری سا بھی آ جا رہے ہو ابا بہت بھوکے ہیں ہیں ہیں بیمار کس طرح پر چڑھ گئے ہیں اور وہ جنت بھی سکھانا چاہتے ہیں جنت کا بدل نہیں کھائیں گے ابا کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے دنیا سے پردہ پروانے کا وقت آ چکا ہے جب بچوں نے آ کر سلام کو یہ بات سنا اما ہوا لپٹ گئی رونے لگی ہے میرا قانون کا کیا کرنا ہے ایک مرتبہ جنت میں گمراہ کیا تو اب تک اللہ بھگت رہا ہوں اب پھر اللہ کی ملاقات کا وقت آیا تو ہٹ ہے تو ہٹا دیا اس کو ہٹانے کے بعد حضرت ملک علیہ السلام نے ان کی روح کو خط کیا تو بہت میں تھے اور حاضر کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام السلام کو کے معنی ہی ہم کو دور کرنے والے تھے ان کو دیا تھا شیخ جی علیہ علیہ السلام جب آئے اور زمین پر ان کی نسل گزر ہوتی تھی اور حامی کی نسل جو ہے وہ آسمان وہ پہاڑوں پر رہتی تھی ان کے مرد خوبصورت عورتیں بدسورت زمین کی عورتیں خوبصورت مرد بدسورت تھے یہ میوزک کیوں حرام ہے سب سے پہلے شیطان نے پانسری بنائی اور زمین کی خوبصورت عورتوں کو پہاڑ پر رہنے والے بدسورت مردوں کا بنا کرانے کے لیے بانسری بجائے میوزک بیٹھائی تو میلہ لگنے لگا عورتوں کے اندر بنا اور برتاری ہونے لگی عام ہونے لگی حضرت علیہ السلام کی حکومت کے اندر سلطنت کے اندر اور سید کے اندر جسے آج حرام تھا اس زمانے کے اندر یہ جنا اور ایک دوسری عورت کو تارنا حرام تھا آپ حالات کرتے رہے لیکن قوم جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی اب قوم کے اندر جنا عام ہو گیا بدکاری عام ہو گئی جنا کے بچے عام ہو گئے زیادہ ہو گئے علیہ السلام پیدا کرتے اور ان کی حفاظت ضروری تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اسرائیلی روایت ہے کہ ان کا نکاح جنتی حور سے کر دیا یہ ایک بات ہے اور پانچویں نمبر پر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسی مسجد ہے کہ جس مسجد کی افتتاح اللہ کے پاک اللہ حیرت رسطرت شاہ جہاں نے جب دلی کی جامع مسجد بنا لی تو بن کر تیار ہو گئی تھی اور اس زمانے کے بادشاہ اگرچہ بھیجتے بھی تھے لیکن جگہ جگہ مسجدیں بنایا کرتے تھے بدارس بنایا کرتے تھے علماء کو ہدایا دیا کرتے تھے اور کے قدموں میں جایا کرتے تھے وقتاً پہلا کام نظر آیا ہم کے اندر مدارس کے اندر ہڈیے دے کر بھیجنا یہ سب علماء سے محبت کیا کرتے تھے بے وقت بادشاہ لیکن اور کی عزت کیا کرتے تھے شاہ جہاں بھی ہو بی محل بنایا ہو لیکن اس تاریخی مسجد اس نے دلی میں بھی بنائی اور وہاں پڑوسی ملک کے اندر بھی بنائی بنا دینے کے بعد لوگ کہنے لگے کہ اس کا کیوں نہیں کھولتے بادشاہ شاہ جہاں روزانہ راتوں کو رو رو کر اور روزے سے بہار کی طرف زمین رخ کرتا ہے گویا اللہ کے نبی وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ہوں گنےگار ہو ہوں اور میں آپ ہی ہونا پروان ہو ہوں میری چھوٹی خواہش ہے میں نے ایک مسجد بنائی آپ جب تک اس کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت تک بھی اس کا تنا نہیں کھولو گا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فصل اور آج ہی اللہ کے نبی وسلم سے دل کیا اور حقیقت میں آپ آئے ہوں گے آ کر آپ نے وضو خانے میں جہاں وضو کیا آج بھی وہاں جو گریب رہتا ہے مسلمان آپ اس سے پوچھے کہ وہ جگہ جہاں تک جانی لگی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ نے وضو فرمایا وہاں عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ بھی دیکھیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت نماز پڑھی تو پھر شاہجہاں نے دوسرے دن مسجد کو کھول لی تو شاہجہاں کی تعمیر کردہ دلی کی جان اسی لیے آپ جو ہے کتنے سکے ماندہ ہوا اور کتنے حیران کا خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دلی کی جامع مسجد میں چلے جائیں یہ قسم کا سکون ملے گا راحت ملے گی بڑے بڑے ایئر کنڈیشن جو سعودی کی نئی مسجدیں ہیں آپ جائیں گے نماز پڑھیں گے جی کہ پہلے نکل کر بھاگو پہلے نکل کر بھاگو لیکن دلی کی جامع مسجد کے اندر آپ کی طبیعت نہیں کرے گی کہ آپ وہاں سے نکل کر جا رہے ہیں اور رمضان المبارک میں تقریباً سو ڈیڑھ سو کام میں ختم ہوتے ہیں یہ قسم تو اندر ہوتا ہے اور باہر جو الگ الگ پہراوے ہیں ہر محراب کے اندر ایک حافظ سے قرآن کوئی پندرہ آدمیوں کو لے کر کوئی بیس آدمیوں کو لے کر وہاں دلی کے انڈیا کے علاقوں میں رسمان کی برکت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر مبارک کی برکت ہے کہ وہاں سکون راحت اطمینان ہمیں نصیب ہوتا ہے اور وہ مسجد آباد بھی ہے اور وہاں فیض الکلام میں پاک بھی پڑے جاتے ہیں وہاں تک اور کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے حفاظت کروائے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مسجد کے لیے جو زمین خریدی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کا پیسہ ہر اپنے لیے قبول کا نہیں کسی کا پیسہ سلیما کے لیے کسی کا پیسہ شراب کھانے کے لیے کسی کا پیسہ رشوت کے لیے خرچ ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں جب پیسہ لگے گا جب تک کچھ ہوتے رہیں گے حیام اللہ اللہ الحمد للہ پڑھا جاتا رہے گا قیامت تک کے لیے مسجد بنتی ہے آپ جو ہے یہاں اتنا چندہ علاج کرنا کہ مسجد کا جو قرضہ باقی ہے وہ ادا ہو جائے اور پھر حضرت نے جو مدرسہ قائم کیا ہے میں نے بتایا آج لڑکیوں کی بے روی جن کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو ایجوکیٹڈ بنا رہے ہیں بی اے کی ڈگری دے رہے ہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری دے رہے ہیں لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ میرے پڑھ اگر لگے اور لپسٹک لگے وضو کا کیا مسئلہ وضو کا کیا مسئلہ اپنی بچوں کو دینی مدارس کے اندر داخل کرے اسی طریقے سے شہر بنگلور کے اندر ایک مدرسہ ہے اتنی کلپنا کسی کی حالت ہے مجھے یہ دیکھ کر پیٹ جلتا ہے عمرے پر عمرے جا رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے مہمان جو طالب علم ہے وہ اپنی ماں اور باپ کو چھوڑ کر مہمان فرمان رسول ہے وہ ایک سوانے کے لیے ترس رہا ہے ان کی کی تنخواہ کئی بہنوں سے باقی ہے تنخواہ کرنے والے کوئی نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ مغل صاحب نے کہا کہ جیسے آپ نے سنا کہ آج اسلام مسلمانوں کے خلاف کوئی دشانے ثابت ہو رہی ہے چیزوں کے اندر خراب چیزوں کی ملاوٹ گاوٹ مذاکروں کی کھیتوں کی جا رہی ہے کچھ چنابڑوں کے اندر بھی یہ کیا جا رہا ہے الحمدللہ للہ کے کچھ مختلف مقیہ احباب نے ایک ایسا صابن بنایا ہے جس کا نام حلال سروپ ہے وہ تابل کچھ مدن کا اتنی قیمت کو پورے ہندوستان میں نہیں مل سکتا کے لائق بھی ہے اس کا نفع مدرسے کے لیے مہمان رسول کے لیے خود بھی خریدے اور اپنے گھر والوں کو اپنے خاندان والوں کو تحفہ دینے کے لیے ہم وہ ویجیٹیرین حلال خاصی کا سابن ہے اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ گلاب کی جو خوشبو ہے رسول اللہ پسینے کے کتروں سے گلاب بنا ہے حضرت مولانا حسین احمد اللہ شوگر کی بیماری عام ہے ملک کے اللہ والے بزرگ نے ہاتھ کے اندر دیکھا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پسینے کے سے گلاب بنا ہے اس کا جو عرض کیے گا اللہ تعالیٰ شوگر سے نجات دے دے گا انہوں نے اس کو کیا استعمال کیا الحمد للہ ان کو شوگر سے نجات مل گئی لیکن پیٹرول پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی سے گلاب ایسا رکھنا پڑتا ہے وہ پینے سے نہیں ہوگا ان احباب میں یو پی کے اندر کنوج کا علاقہ جہاں بڑھ کر کے گلاب ملتا ہے وہاں سے منگایا ہے اس کا نفع بھی مدرسے کے لیے ہے اسی طریقے سے آج ہر گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا کے اندر گن طلاق میں نوبت کھلے کی نوبت اور مالی پریشانی اور بیوی کی اتنی بیماریاں سمجھ سے باہر یہ سب شیطانی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے نبی کریم کے زمانے میں اگر ابو رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے ان کے گھر میں شیطان آ کر پتھر مارا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا اور وہ شیطان کا نام تھا جمنا نام تھا اس کو حدیث کی زبان میں حیب ابو رجانا کہتے ہیں یہ سب گھر میں رہے گا تیسرے نہیں مار سکتا بڑے بڑے آدمی بڑے بڑے جتنے والے وہ انسان ہیں وہ عام ہمتی ہیں لیکن یہ نبی کریم کی نائب کردہ تعبیر ہے تو وہ ہر جو مستند روایتوں سے بنایا گیا ہے وہ بھی جو ہے برائے شوق سے آپ اس کو حاصل کرتے ہوئے جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر مختلف قسم کے قرارداد کیے جاتے ہیں ایک اسلام پر اعتراض کرنے والا کئی ذرا مکان لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہارے قرآن سے تیس سالوں میں سات مندروں میں چھ ہزار چھ سو آیتوں میں کیا سب کا علم ہے اولین کا آخرین کا آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کا یقین ہے اس میں سب نکلے کا کام لیے آیا حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جب تم نے یہ کہا کہ قرآن میں سب کچھ ہے تو سمادان پیغمبروں کے نام نکال کر بتاؤ اور قرآن میں سوالات پیغمبروں کے نام ہے اس قرآن نے کہا مین ہوں من نہ مین ہوں من نم نفس عالیہ قرآن میں دان کا تذکرہ ہم نے کیا بات کا نہیں کیا لیکن حضرت علی کرم اللہ کو اب ضروری تھا کہ سوالات پیغمبروں کا تذکرہ بتا کر اس کافی کو لاجواب کرنا اور کرتے ہیں جبکہ قرآن میں سوالات پیغمبروں کا نام نہیں ہے کس طریقے سے سیدنا علی کرم اللہ کافی کو حق کا بکا لاجواب کرتے ہیں کیا قرآن کے تیس سالوں میں سبانا پیغمبروں کا نام ہے جب نہیں ہے تو کہاں سے ٹھیک کر رہا ہے اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی ڈی جے کے اندر شمار میں ہمارا بیان ہوگا اسی طریقے سے ہر نفس کو موت ہے حتیٰ کہ مرک الموت کو بھی قیامت کے اندر اس کو بیٹی کے شکل میں لا کر موت دے دیں گے لیکن چار پیغمبر جو زمین پر جو آسمان پر ہیں کی موت ابھی نہیں آئی ہے وہ زندہ ہے چار پیغمبر وہ کون سے چار پیغمبر جو زمین پر دو ہیں آسمان پر دو ہیں اس کا بھی جواب شاء اللہ جمع دیا جائے گا امیر شریعت آسام مولانا سیب الرحمان صاحب کا انتقال ہو گیا آپ فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مقصد فرمائے ہمارے استاد محترم مولانا عالم صاحب اور آپ کی دیکھی ہوئی بزرگ شخصیت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد صاحب بدنی دعوت کا کو لیا جنہوں نے ہزاروں قیدیوں کو مجھے بھی رہائی دلائی اللہ کا ہے بہت لمبی ہے مدت تک ان کا سایہ امت پر قائم مزائد رکھے شیر کو شفا اللہ تعالیٰ رکھی فرمائے دار الجمن کے میں شیخ القاسم صاحب نعمانی وہ بھی بیمار ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں دعا کرے میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے گھر ان حالات کے اندر بھی یہاں کے نوجوانوں نے آپ میں ان حالات کا سامنا کر کر جمع کا موقع ہمیں نصیب کروایا مولانا آدم صاحب نے بڑی قربانیاں دی بڑے اللہ والے ہیں ان کا مدرسہ نے دیکھا ہوا ہے ان کی ان کے بانوں کی زندگی قرآن کی خدمت کے لیے لگ گئی ہے ان کو برانا سمجھے جتنا ہو سکے ان کا تعاون کرے اگر کوئی کہتا ہے میں مدرسہ چلا رہا ہوں میں مار کر کھا رہا ہوں میں کتنے دن مار کر کھاؤں گا آٹھ سال ستر سال اسی سال نبے سال مروں جانا ہے منٹ جب میں مر جاؤں گا تو میری مسجد پر اولاد کا سبب ہوگا یا میرے مدرسے پر یہ قوم کا مدرسہ ہے یہ مار کر کھائیں گے تو جو مار کر کھائے گا وہ دنیا میں زمین ہوگا آخرت میں زمین ہوگا اس کی فکر مت کرے ہم نے سستا دیا نبی کے زمانے میں ایک آدمی نے سستا دیا بازاری عورت کے ہاتھ چلا گیا اللہ کے نبی نے کہا دینا اس کا قبول ہو گیا ایک آدمی نے سستا دیا چور کے ہاتھ چلا گیا دوسرے نے اللہ کے نبی نے کہا تمہارا دینا قبول ہو گیا تم فکر مت ہو سب تم جو ہو دینا ہمارا کام ہے قبول کرنا اللہ کا کام ہے میٹر لے کر چیک کرنا کتنا پیسہ مسجد کو لگایا پیسہ پیٹ اٹھا گیا گورو اٹھا گیا اس کی گاڑی کھڑی ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے تجسس کرنا اللہ کے راستے میں دو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا میں آپ کا یہاں کی کمیٹی کا اور یہاں کی گاؤں والوں کا یہاں کے نوجوان احباب کا بہت گزار ہوں یہاں کے بہتر ہے پولیس کا کہ باوجود یہ اتنی رکاوٹیں آنے سے انہوں نے کہا کہ آپ کیجیے خلاف قانون اور جو ہے ہمت کو بٹھانے والی کوئی چیز کے بغیر وہ بھی میرے خیال میں مطمئن ہو گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ میری ہدایت سے مانا مال فرمائے اللہ تمام کو اور اس کا انتظام کرنے والوں کو دونوں جہاں کی حفاظت نصیب فرمائے دونوں جہاں کی کامیابیاں نصیب فرمائے ہر قسم کے زمین آسمانی قسموں سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے آمین واقع الحمد للہ رب